قصہ آدم کا ایکو آپ کو نظر آئے گا اور جواب شکوہ میں بھی جیسے اب آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ کہیں رمز یا اس کی طرف اشاراتی نسبت ہوگی تو اب وہ جیسے انہوں نے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے قدسی الاصل ہے رفت رفت پر نظر رکھتی ہے خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا پیر گردو نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی قصہ آدم کی ابھی کریکٹرز آئیں گے چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی اب یہ سب جیسے اپنا بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ آواز کس کی آواز ہے کون یہ مطلب یہ میری آواز وہاں تک پہنچ گئی عرش مولا تک اور یہ جیسے مسجد قرطبہ میں اقبال نے کہا نا عرش مولا سے کم سینا آدم نہیں عرش مولا تک پہنچ جاتی ہے مطلب اب وہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا یعنی جنت وہ رضواں وہ اس فرشتے کا نام ہے جو جنت کی پہرے داری پر یعنی جنت کا جو پہرے دار ہے اس فرشتے کا نام ہے رضواں تو میری آواز کو پہچاننا اگر کسی نے پہچانا تو وہ اس نے پہچانا کیونکہ اچھا یہ وہی ہے جس کو جنت سے نکالا گیا ہاں میں پہچان گیا یہ وہی آواز آپ سوچئے کمال ہے تھی جی، فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا بہت خوبصورت مطلب اب نجرت اسلوب اور مطلب فکر کی رفعت اور جو ایک آپ کہہ لیجئے کہ خیال کی پاکیزگی اسلوب کی معنویت یہ سب اپنے جوبن پر ہے نا اب یہاں اب جیسے وہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے ہاں مگر عجز کے اسرار سے نہ محرم ہے یعنی اس کے اندر انکساری نہیں ہے بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے ادب سے بات کرتے اس کو یہ ادب ادب نہیں آتا اب یہ دیکھیے اقبال کی جو عرضی اوپر پہنچی ہے تو پہلے ستاروں نے چاند نے کہکشاں نے گیلیکسی نے اس کے اوپر جیسے ان کا کامنٹ آیا پھر وہ والا فرشتہ جو جنت کا پہرے دار تھا آواز پہچان گیا اس کا کامنٹ آیا پھر یہ فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں ان کی بات آئی ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو اب یہ جیسے اب یہ بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو یہ جیسے اس کے دربار میں یہ سارے بندے ہیں نا مطلب اس کی مخلوق ہیں اس کی اس کی یعنی اس کے اوپر اس کی عبادت پہ معمور ہیں ہر چیز اس کی تصویر بیان کر رہی ہے تو انہیں اس بات پہ جیسے برہم ہو رہے ہیں کہ بدتمیز ایسے بات کرتے ہیں اللہ کے حضور اب اس اب آپ دیکھیے چاند ستارے تو پہچان ہی نہیں پائے کہ یہ آواز کس کی ہے فرشتوں نے پہچانا پھر آپس میں بات کی اور انہیں مطلب اچھا نہیں لگا اب ایک آواز آ رہی ہے اور اس آواز میں کچھ مختلف بات ہے آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا آسما گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے ایک بات میں آپ سے عرض کروں اقبال کی اس گستاخی کو نظر انداز کرنے کی قدرت رحمان و رحیم طواب الودود غفور و رحیم اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکے یعنی ستارے بھی ان ڈفرینٹ سا ایک مطلب فرشتے بھی عجیب مطلب بات کر سبھی مطلب لیکن یہ خدا ہے جس نے جیسے اون کیا مطلب ٹھیک ہے یہ مطلب یعنی عبادی میرے بندے مجھے پکار رہے ہیں یعنی اللہ نے گستاخی کو نظر انداز کر دیا پکارے جانے کو محسوس کیا اور اس بات کو جیسے مطلب ٹھیک ہے تمہارے تمہارے اشک ہیں یعنی یہ جو بات ہے نا اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی وجودی صداقت کے ساتھ مجھے پکار رہے ہو تمہارے اندر اخلاص موجود ہے لہٰذا تمہاری گستاخی تمہاری بے ادبی تمہارا لہجہ یہ ہم نظر انداز کرتے ہیں لیکن اس بات کو ایک بہت بڑی بات سمجھتے ہیں کہ تم نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے جو ہم شروع میں کہہ رہے تھے وسیلے کسی کا پلو پکڑ کے اللہ کو پکارنے کی جو روایت تھی تم نے وہ توڑی ہے یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے یہ پردہ تم نے گرا دیا ہے یہ بڑی بات ہے اچھا یہ وہ بات ہے اب دیکھیے فرشتے رحمان و رحیم نہیں ہیں ستار العیوب غفور الرحیم طواب الودود یہ کون ہے یہ اللہ ہے لہذا اللہ کا جو جواب ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا ستارے چاند یہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں فرشتے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو بدتمیز لیکن اللہ کا جواب کچھ اور بڑی عجیب بات ہے اللہ اب پھر وہ جیسے آگے چلتا ہے ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں کوئی سائل ہی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ سچا مانگنے والا کوئی نہیں اور جیسے وہ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر و آدم کی ہے وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں شان کئی کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہوں کے وہ خاندان جنہوں نے بڑے عرصے حکومت کی اور بڑی عزت انہیں ملی تو ہم اس درجے کی ان کو عزتیں بھی عطا کرتے ہیں لیکن اگر کوئی اس کے لیے کوالیفائی کرے ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں اب یہ جو اس میں جو میں جو خیر و شر اور جبر و قدر کی بات کر رہا تھا اس شعر کے اندر اقبال نے جیسے اس کو ایک کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ذلت اور عزت شر اور خیر کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں عزتوں پہ سرفراز کرتے ہیں اگر تم اس کو کوالیفائی کرو گے مسئلہ خیر و شر کا ایک مختصر جواب مسئلہ جبر و قدر کا مختصر جواب ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے تمہارے اختیار میں ابھی بہت کچھ ہے تم محکومی و مجبوری و مظلومی کی نفسیات لے کے جو بیٹھ گئے ہو اس سے نکل آؤ تو بہرحال یہ ہاتھ بے زور ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں بڑے کمال کا شعر ہے بائی باعث رسوائی پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہاتھ بے زور ہیں یعنی محنت عمل صلاحیت یہ سب نہیں ہے دل الحاد سے خوگر ہیں یعنی دل میں یقین نہیں ہے امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں اور بدھ شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدھ گر ہیں یہ بھی بڑی کمال کا شعر ہے تھا براہیم پدر اور پسر آذر ہیں یعنی تاریخی واقعہ یہ ہے کہ آذر والد تھے اور ابراہیم صاحبزادے تھے تو صاحبزادے کو کہتے ہیں پسر اور والد کو کہتے ہیں پدر لیکن اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ عہد حاضر میں ترتیب بدل گئی ہے ابراہیم ہمارے والد تھے اور اس وقت جو ہم ہیں وہ آذر ہیں تو بدھ شکن اٹھ گئے یعنی جو بتوں کو توڑتے تھے وہ تو چلے گئے باقی جو رہے بت گر ہیں بت بنانے والے ہیں تھا براہیم پدر جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے جد امجد تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں یعنی جو ان کی اولادیں موجودہ جو امت ہے اور آذر جو تھا وہ اس میں دو باتیں جمع ہو گئیں صرف بتوں کو پوچھتے نہیں تھے بلکہ جھوٹے خداؤں کو تراشتے بھی تھے اور جھوٹے خداؤں کو فالو بھی کرتے تھے اب وہ جیسے اس میں جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا یہ اس کا جواب دیا ہے شاعرانہ جو ایک کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت کمال کا شعر ہے اور پھر آگے بہت ساری وہ آپ نے سنے ہوں گے کس قدر تم پہ صبح کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے تو وہ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذب باہم جو ہیں محفل انجم بھی نہیں دیکھیں دو ہزار بارہ میں جب جواب شکوہ کہی گئی تو سلطنت عثمانیہ کی پہ جو پہلی پہلی دراڑ آئی ہے وہ جنگ بلقان سے آئی تو یورپی علاقے جو سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے بلغاریہ یونان اور بھی کچھ ریاستیں تھیں انہوں نے مطلب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم تو ہم تو مطلب اپنی جو قومیت کا جو احساس تھا یعنی ہمارا احساس قومیت ہمارے احساس ملی یا امتی ہونے پہ حاوی ہو گیا لہٰذا انہوں نے کہا یہ اور یہ واقعہ جیسے چل رہا ہے مطلب ہم یعنی یہ کب سے چل رہا ہے یہ تو چل رہا ہے مطلب ہم یعنی ہم بنگالی پہلے ہیں یا مسلمان پہلے ہیں ہم پنجابی پہلے ہیں یا مسلمان پہلے ہیں ہم یو پی کے پہلے ہیں یا ہم ہنفی پہلے ہیں یا مسلمان پہلے ہیں تو ہمارا احساس یعنی ہمارا مسلکی احساس ہمارے ملی احساس پہ غالب ہے اور ہمارا جو لسانی اور ذات پات کا جو ایک تعارف ہے وہ زیادہ توانا ہے ہمارے امتی ہونے کے تعارف پر اور اس کے اوپر جیسے اقبال نے جگہ جگہ چوٹ کی ہے تو وہ میں جیسے میرے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ رکھے دھرے منتظر فردہ ہو تو یہ جیسے ایک ڈانٹنے والا انداز اچھا یہاں جیسے مینٹرنگ ہو رہی ہے وہ کیتھارسز ہو گیا کاؤنسلنگ ہو گئی نان ججمنٹل لسننگ تھراپی ہو گئی اب اس کے بعد جیسے اب وہ اصلاح کی طرف جا رہے ہیں تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہ طور تو موجود ہے موسا ہی نہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں تعصب کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں لیکن دو شکلیں سب سے زیادہ مہلک شکلیں صرف دو ہیں ایک ہے زبان اور ذات کی بنیاد پر تعصب کا پیدا ہونا اور دوسری ہے مذہب کی بنیاد پر فرقہ بننا مسلک بننا اور اس کی بنیاد پہ تعصب کا پیدا ہونا تعصب کی اور بھی شکلیں مجھے انگریزی آتی ہے آپ کو انگریزی نہیں آتی تو انگریزی بولنے کا تعصب میں بحریہ میں رہتا ہوں آپ نہیں رہتے تو یہ والا تعصب میرے ابا جان وہاں پہ جاب کرتے ہیں کرنل ہیں آپ جو ہیں مطلب کمتر درجے کے انسان ہیں یعنی سویلین ہیں یہ بھی ایک تعصب ہے یا میرے پاس بڑی گاڑی ہے آپ کے پاس چھوٹی گاڑی ہے یہ بھی ایک تعصب ہے ہم فلاں پارٹی کے ہیں آپ فلاں پارٹی کے ہیں یہ بھی ایک تعصب ہے لیکن تعصب کی سب سے مہلک ترین صورتیں دو ہیں ایک ہے ذات اور زبان کی بنیاد پر پیدا ہونے والا تعصب ہم آرائی ہیں ہم بھٹی ہیں یہ جوکیوں ہیں یہ فلانے ہیں ہم سندھی ہیں یہ سرائکی ہیں یہ فلانے ہیں یہ پشتو ہیں یہ ایرانی ہیں یہ تورانی ہیں ذات اور زبان کی بنیاد پر پیدا ہونے والا تعصب اور دوسرا تعصب ہے تعصب رنگ کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے لیکن یہ دو تعصبات سب سے مہلک ترین ہیں دوسرا ہے فرقے کی بنیاد پر پیدا ہونے والا تعصب اور مسلم امہ کے اندر سب سے زیادہ یعنی جو خرابی کا باعث بنے ہیں وہ یہ دو تعصبات ہیں تو اللہ کرے کہ یہ تعصبات ختم ہو جواب شکوہ میں جیسے ایک شعر میں اقبال نے اس کو سمپ کر دیا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں فرقہ بندی ہے کہیں کا مطلب یہ کہ تمہارے معاشرے کے وہ لوگ جو مذہب کو اہمیت دیتے ہیں وہ بھی بٹے ہوئے ہیں وہ بھی گلے کاٹ رہے ہیں وہ بھی مطلبی اور مفاد پرست ہیں اخلاص سے وہ بھی خالی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف نہیں بلا رہے اپنی مسجد اور اپنے مسلک کی طرف بلا رہے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے یعنی وہ بھی فلانے پہلے ہیں بریلوی پہلے ہیں مسلمان بعد میں اہل حدیث پہلے ہیں مسلمان بعد میں تو یہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں تو باقی وہ والے مسلمان جو مذہبی طور پر اتنے پرجوش نہیں ہیں جن کے لیے مذہب بنیادی حوالہ نہیں بنا ہے ان کے لیے یہی حوالہ کافی ہے وہ بھٹی ہیں آرائی ہیں اور وہ فلانے ہیں اور فلانے ہیں اور سرائکی ہیں اور پوٹوہاری ہیں اور فلانے علاقے کے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں تم نے شکوہ میں جس مسئلے کا اظہار کیا تھا تو یہ جیسے اس کو اقبال نے بتایا اچھا تشخیص میں اتنی گہرائی میں اترنا جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسدس کی ایک روایت موجود ہے اور بہت بڑی مسدس حالی کی ہے لیکن تشخیص مسئلہ کے اندر یا اسباب مسئلہ جو ہیں حل اور اسباب مسائل اس کا تعین یہاں پر تھوڑا سا مختلف ہے وہ آگے نظر آئے گا کون ہے تاریخ آئین رسول مختار مسلحت مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار یا ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں یہ بہت اہم بات ہے کہ مسلمانوں کا زوال اس کی اصل وجہ کیا ہے ایک انالیسز یہ ہے کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ سائنس ٹیکنالوجی اس میں پیچھے رہ جانا ہے اور دوسری انالیسز یہ ہے کہ مسلمانوں کے زوال کی اصل وجہ یہ ہے جو اس بند میں اقبال نے بیان کی ہے کون ہے تارک آئین رسول مختار مسلحت وقت کی ہے مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار مصلحت کا شکار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج کو ترک کر رہے ہیں کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار آنکھوں میں سمایا یہ بہت اہم بات بہت اہم بات کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار یعنی ویسٹ کا ورلڈ ویو کنہوں نے قبول کیا ہے کنہوں نے ویسٹ کا پرسپیکٹو نہ صرف یہ کہ قبول کیا ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے ہو گئی کس کی بلکہ اس کو اپنایا ہے اور ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار یعنی ہمارا جو روایتی پرسپیکٹو تھا ہمارا جو ایمانی تناظر تھا اس سے تم بیزار ہو گئے یہ بہت اہم یہاں جیسے بالکل جڑ پہ پہنچا دیا قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ جیسے انہوں نے ایک مسئلے کی جڑ بیان کر دی تو بس باقی وہ بہت سارے اشعار ہیں ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا اب جو شعر آ رہا ہے میرے نزدیک پورے جواب شکوہ کے اندر اگر ایک شعر کو میں منتخب کروں اور میں کہوں کہ شکوہ کا جواب جواب شکوہ جواب شکوہ میں چھتیس بند ہیں اور ہر بند میں تین اشعار ہیں یعنی چھ مصرے ہیں لیکن پورے جواب شکوا میں اگر ایک شعر کو میں منتخب کروں اور میں یہ کہوں کہ یہ ایک شعر بھی اگر نازل ہو جاتا تو جواب شکوہ مکمل تھا وہ شعر یہ ہے جو میں عرض کروں گا یہ میری نظر میں یعنی یہ پوری شکوا کا جواب ایک شعر کے اندر باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر قابل میرا سے پدر کیوں کر ہو یعنی باپ کا علم اگر بیٹے کو یاد ہی نہیں ہے اور یہاں علم کو بھی ہم اپنے تناظر میں دیکھتے ہیں ہماری تہذیبی روایت میں اسلام کے ایمانی تناظر میں علم صرف جاننے تک محدود نہیں ہے علم کہتے ہیں جاننے سے شروع ہو کر محسوسات پر مستقل اثر انداز ہونے والی اور ہماری نفسیاتی احوال کو متعین کرنے والی چیز کو یعنی جاننا اور ہونا علم جو ہے نا وہ جاننا اور جاننے سے لے کر بننے اور ہونے تک کے پروسیس کو انیبل کرنے والی چیز کو کہتے ہیں ہماری ایمانی تناظر میں ویسٹ کے پیراڈائم میں علم صرف جاننے کی چیز کو کہتے ہیں ہماری ایمانی تناظر میں علم جاننے سے لے کر بننے اور ہونے تک کے پورے سلسلے پورے پروسیس کو انیبل کرنے والی چیز کو کہتے ہیں تو باپ کا علم یعنی باپ کا علم کا مطلب یہ کہ وہ اس کو جانتے بھی تھے اس پہ فائل بھی تھے اس پہ عامل بھی تھے اس کے حامل بھی تھے باپ کا علم یعنی ہمارے اسلاف کا علم بیٹے کو باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابل میرا سے پدر کیوں کر ہو یعنی اسلاف کو جو عزت ملی تھی دولت ملی تھی حکومت ملی تھی پوری دنیا کا ایک اقتدار انہیں عطا ہوا تھا تو وہ کسی جگہ پہ کھڑے تھے ایمان علم کردار عمل تم کہاں ہو تم نے تو اس پہ عمل نہیں کیا ہے تم بس صرف اس وجہ سے کہ تم ان کی نسل میں سے ہو تم سید ہو ان کی نسل میں سے ہو صرف اس وجہ سے تمہیں مل جائے گا نہیں تمہیں نہیں ملے گا اور اس کے لیے جیسے مطلب بالکل یہ شعر بہت کمال کا شعر ہے اور آپ دیکھیے پیدر اور پسر کا جو ترکیب ہے وہ پیچھے کسی شعر میں بیان ہوئی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے والد ہیں اور ان کی اولاد کیا کر رہی ہے تو پہلے اسٹیبلش کر دیا کہ ہم انبیاء علیہ السلام سے جو میراث ہمیں ملی تھی ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم تو بالکل اس کے اگینسٹ کہیں اور کھڑے ہیں اور پھر یہاں لا کے فائنل فیصلہ سنا دیا کمال ہے مطلب اقبال کا ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فخر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر دیکھیے انیس سو بارہ میں جواب شکوہ آئیے انیس سو بائیس میں خزر رہا آئیے اور خضر راہ کا شعر بہت کمال کا ہے اسلاف کے اسلاف کے حوالے سے تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس استوار یعنی دوبارہ خلافت قائم ہو اس لیے تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس استوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر کمال کا شعر اور اب آپ یہ شعر تو وہ جو وہ جو بازگشت ہے نا وہ جو ارتعاش ہے یعنی جواب شکوہ میں جو ویف پیدا ہوئی ہے اس کا ریپل ایفیکٹ آپ کو باقی نظموں میں نظر آتا ہے تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم اسلاف ایسے تھے تم خطا کار و خطا بین کمال کی بات خطا کار تم تو خود خطا کرتے ہو اور خطا بین دوسروں کی خطائیں ڈھونڈتے ہو خطا کار و خطا تم خطا کار و خطا بین یعنی نہ صرف یہ کہ تم غلط حرکتیں کرتے ہو بلکہ دوسرے کے عیبوں پہ بھی نظر رکھتے ہو اور ان کو تلاش کرتے ہو تم خطا کار و خطا بین وہ خطا پوش و کریم کمال ہے مطلب نا تم ہو آپس میں غضب ناک وہ آپس میں رحیم تم خطا کار و خطا بین وہ خطا پوش و کریم چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم خیر بہت خوبصورت نظم ہے بس میں آگے چلتا ہوں عہد نو برق ہے آتش زن آتش زن ہر خرمن ہے ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے جو جدید مغربی تہذیب ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے اور ہر جگہ پہنچ رہی ہے اور جلا کے خاک کر رہی ہے اس نئی آگ کا اقوام کوہن ایندھن ہے ملت ختم رسول شولہ بہ پیراہن ہے آج بھی ہو جو براہین کا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا یہ بہت اہم شعر ہے کہ وہ آگ جو جدید مغربی تہذیب اور پیچھے جیسے کہیں ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا یعنی یہ پیچھے ایک مصرہ آ چکا ہے کہ وہ جدید مغربی تہذیب نے ان کی جو کمٹمنٹ تھی روایت سے وہ توڑی ہے اور اب وہ بالکل اس آگ میں جلائے جا رہے ہیں لیکن اس سے بچ اس آگ کو ٹھنڈا کون سی چیز کرے گی وہ اگر ہمیں وہ ایمان نصیب ہو جائے تو خیر آخر میں بڑی امید والی باتیں ہیں بہت ہی کمال کے اشعار ہیں میں اب اس کو جیسے ابھی رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو ان نابی ہے یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے نقل اسلام نمونہ ہے برو مندی کا پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے ایران کے مٹ جانے سے نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے کمال کا شعر ہے اصل میں مسلمانوں کو یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس تو کوئی ملک ہی نہیں رہا اور ملک جانے والے ابھی تو یہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ بالکل قریب ہے اس سے پہلے کی یہ نظم ہے اگلے چند سالوں میں سلطنت عثمانیہ بھی چلی جائے گی بیت المقدس بھی ہاتھ سے جا رہا ہے اور ایران کے بھی مطلب ایران اور خلافت عثمانیہ یعنی ترکی اور ایران میں ذرا مسلمان موجود تھے یہاں سے بھی اب مطلب تو یہ جیسے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے یعنی کمال کی بات ہے احمد جاوید صاحب ایک موقع پہ کہہ رہے تھے کہ مایوسی کا بحر مردار اور اس میں امید کا ایک جزیرہ اور اس جزیرے پہ سب سے بلند علم اقبال تو وہ جیسے اتنی مایوسی میں ڈوبی ہوئی دنیا اور ایسا شعر تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشائے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے اگر تم نے شراب پی لی ہے اور گلاس ٹوٹ بھی گیا ہے تو گلاس کے ٹوٹنے سے تمہارا نشہ تھوڑی ختم ہوگا نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاس مل گئے کعبے کو صنم خانے سے یعنی عباسی خلافت کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے عباسیوں کے اوپر منگولوں نے اٹیک کیا تاتاریوں نے اٹیک کیا پوری بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی لاکھوں شاید دس لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا سارے بندوں کو انہوں نے ذبح کر دیا اور سب کا برتا نکال دیا اور خلافت کو بالکل اقتدار ان کے ہاتھ سے چھین لیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہی تاتاری جو خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر کے اب حکومت میں آئے تھے اور مسلمانوں کو انہوں نے ختم کر دیا تھا اور ان کی دہشت تھی انہی کی اولادوں نے اسلام قبول کیا اور اس کا بھی بڑا زبردست واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے جو کمال کے مطلب کوئی کوئی ایسے مسلمان بزرگ تھے جن کی خدمات حاصل کی گئیں ان یہ جو شاہی خاندان کے کسی شہزادے کی تربیت کے لیے کسی کو ویسے ہی بس مطلب اچھا بھائی یہ سنا ہے کہ فلاں صاحب بہت اچھی یہ سکھا سکتے ہیں تو ان کو بلایا تو وہ صرف ایک شاہی خاندان کے شہزادے کو کچھ پڑھانے کے لیے کوئی بزرگ اتفاقاً آئے اور ان کی تعلیم و تدریس سے ہوا کیا کہ وہ جو شہزادہ جب وہ بادشاہ بنا تو وہ اسلام مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد اس کے سارے خاندان مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد پورا قبیلہ اور پھر پورا کا پورا کمال کا واقعہ ہے کمال کا واقعہ یعنی اسلام کی تہذیبی قوت کا جو معجزہ اسلام کے اندر ہے وہ کسی اور تہذیب نے نہیں کیا اس معجزے کا ذکر ہے وہ معجزہ میں ایک جملے میں اگر عرض کروں عموماً یہ ہوتا ہے کہ تہذیب فاتحین سے مفتو میں منتقل ہوتی ہے مقتدرہ حلقوں سے ایمپرر سے رعایا میں جاتی ہے رائل کوریڈور سے نیچے آتی ہے ابھی بھی ہم جیسے مطلب اوپر ہی دیکھتے ہیں نا پھر وہ نیچے آتی ہے لیکن آپ امیجن کریں اسلام کی تہذیب اور یہ اس کا مشورہ یہاں یہ دے رہے ہیں کہ یہ وہ ٹائم تھا جب تمہارے پاس کوئی ملک نہیں تھا خلافت ختم ہو گئی تھی خلافت عباسی خلافت میں ایک تعطل آیا ہے چند سالوں کا جب تاتاریوں نے ان کی خلافت کو مار میٹ کے ختم کر دیا اور یہ اقبال دیکھ رہے ہیں کہ ابھی عثمانیہ خلافت بھی ختم ہونے والی ہے تو یہ درس دے رہے ہیں اور وہ ایمان کی چنگاری ان کے اندر زندہ تھی اور دوبارہ سے وہ دوبارہ تو وہ جو یعنی اسلامی تہذیب نے اپنے فاتح کو اپنا اثیر بنایا ہو یہ معجزہ ہے اس تہذیب کی قوت کا یہ بڑا یعنی تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا یعنی اب بلغاریہ میں جو ہو رہا ہے یعنی یہ اسی ٹائم کی بات ہے کہ جنگ بلغان چھڑی ہوئی ہے اور عثمانی جو ہے ان سے لڑ رہے ہیں اور خلافت عثمانیہ بہت بری طرح سے نقصان ہو رہا ہے اور خلافت عثمانیہ کے بہت سارے علاقوں پر کئی لاکھ میل کا رقبہ جو ہے وہ یا کئی ہزار میل کا رقبہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے اور جا رہا ہے ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا یعنی یہ جو وہاں پر ہو رہا ہے غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا امتحاں ہے تیرے ایسار کا خودداری کا اور جواب شکوہ جو ہے وہ جس جلسے میں کہی گئی وہ جنگ بلقان کے جو متاثرین تھے انہی کی امداد کے لیے چندہ جمع ہو رہا تھا کمال کا آدمی ہے کمال کا آدمی ہے کہ مطلب ہے جو ہنگامہ بپا یو رشے بلغا ہے جو ہنگامہ بپا یو رش بلغاری کا غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا نہیں امتحا ہے تیرے ایسار کا خودداری کا کیوں ہراسا ہے کیوں ہراساں ہے سہیل فرس آدا سے نور حق بج بجھ نہ سکے گا نفس آدا سے آدھا کے دو مطلب ہیں آدھا کا ایک مطلب ہے اس سے لفظ نکلا ہے آداد عدد نمبر تم کیوں ان کی تعداد دیکھ کے پریشان ہو رہے ہو یہ پہلا مصرہ ہے دوسرا مصرہ کمال کا ہے نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدھا سے یریدون الیتف نور اللہ بی افواہی واللہ متم نوری ولو کریہ الكافرون سورہ صف پہلے رکو کی غالباً یہ آخری آیت لیکن یعنی کمال یہ یہ شعر اس کے اوپر ہے یعنی یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کافر یہ چاہتے ہیں اور یہ ایک اور مشرقین کے بارے میں بھی یہی بات ایک اور موقع پہ بیان ہوئی یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے اپنے کلام میں کہ مشرقین اور کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار مار کے بجھا دیں واللہ متم نور ہی ولو کریل کافرون اللہ تو اپنے نور کو روشن کر کے پھیلا کے غالب کر کے ہی رہے گا چاہے یہ کافروں کو جتنا بھی ناگوار گزرے اب یہ جو شعر ہے نا کیوں ہراساں ہے سہیل فرس فرش آدھا سے نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدھا سے یا نفس آدھا آدھا کا ایک مطلب ہے تعداد اور ایک مطلب ہے دشمن ادو ادم و مبین سب سے بڑا دشمن نفس آدھا دشمنوں کے نفس سے نور حق بجھ نہیں سکے گا کمال کا شعر ہے تو خیر یہ اب بہرحال میں اس کو روکتا ہوں کمال کا شعر ہے جس کو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرتے کمال کا شعر بہرل یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا پیدا کی گئی ہے مطلب یہ جیسے وہ کمال کی بہرحال یہ میں بہرحال اس کو عقل ہے تیری سفر عشق ہے شمشیر تیری یعنی عقل سے بھی کام لینا ہے علم سے بھی کام لینا ہے اور ایمان اور عشق سے بھی کام لینا ہے پیشن بھی ہونا چاہیے میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری اور خلافت کا ذکر جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا خضر راہ میں بتا دیا اور وہ خضر راہ وہ خضر سے کی زبان سے بتایا وہ بھی علم لدنی کا سہارا لے کر بتایا مطلب وہ بھی ایک کمال کی ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری جبر و قدر کا مسئلہ سولو کر دیا وہ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفاداری نبھا لی تو بس تمہارا زوال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کرے کہ مسلمان جسے اپنا زوال سمجھ رہے ہیں یہ زوال ہی ہو انحراف نہ ہو مطلب ابھی تو یہ طے کرنا ہے کہ یہ جو ہم جس ہم نے انحراف کیا ہے یا زوال زوال کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی نسبت اپنی اصل سے موجود ہے مطلب ڈائلیوشن کے اندر نا وہ کنسنٹریٹ کا کوئی کی رمق پھر بھی رہ جاتی ہے زوال قابل معافی ہو سکتا ہے انحراف قابل معافی نہیں ہو سکتا اللہ مجھے اور آپ کو محبت کی توفیق دے ہمارے دلوں کو ہمارے ذہن کو اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے ہمارے نفس کی اصلاح فرمائے ہمیں ان چیزوں کو اس طرح سمجھنے کی توفیق دے جیسے سمجھنے کا حق ہے ہمیں اپنے انتقال اپنے موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا کرے سچی توبہ کے بعد رب کریم ہمیں عمل صالح کی طرف رکھے اور اللہ تعالی ہمیں مطلب اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق دے جیسے گزارنے کا حق ہے کسی زمانے میں مزار ہوا کرتے تھے جدید دور میں مزار بھی ڈیجیٹل ہوتا ہے پہلے مزاروں کے سجادہ نشین ہوتے تھے اب بھی مزاروں کے سجادہ نشین ہوتے ہیں اب مزار ڈیجیٹل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اقبال ہمارا مقصود نہیں بننا چاہیے اقبال ذریعہ بننا چاہیے مقصود تو ہمارا وہی بننا چاہیے جو اقبال کا بھی مقصود تھا لا مقصود الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ایک مطلب ہے لا مقصود الا اللہ اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں تو اقبال کی انگلی پکڑ کے ہم رجوع اللہ کی طرف اگر گئے ہیں تو یہ خیر کی بات ہے دوسری بات یہ کہ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ جن مصروں پہ ہم ناچ رہے ہیں اور تھرک رہے ہیں ان پہ ہمیں رونے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو پہچاننے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں معافی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے ہماری امت کو جو کھویا ہوا اسلاف کا جو اور ہماری جو روایت ہے اللہ تعالیٰ اس سے دوبارہ جڑنے کی توفیق دے ہمارا کھویا ہوا ماضی ہمیں واپس لوٹا دے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کرے آپ سب کو اللہ کرے کہ آج کی نشست سے جو بھی خیر حاصل ہوا ہے جو بھی خیر تھی آج کی نشست میں وہ لینے والا بنائے آج کی نشست میں میرے نفس کے غلبے کی وجہ سے میرے نفس کے کھوٹ کی وجہ سے میرے عمل کی کمزوری کی وجہ سے میرے کلام میں جو بھی شر پیدا کیا ہے میرے کلام نے اللہ اس کو اس سے آپ سب کو محفوظ رکھے میں آپ سب سے دعاؤں کا خاص گار ہوں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تو سمجھا کہ شاید پرچی آ گئی